بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے واللیلی اذا یغشا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے والنہاری اذا تجلا اور دن کی جب وہ روشن ہو وما خلق الذکر والانسا اور اس کی جو اس نے نر اور مادہ پیدا کیا ان سعیکم لشتا کم تمہاری کوشش مختلف ہے مختلف قسم کی کوششیں ہیں فما من اطا و تقا سو جس نے دیا اور تقوا اختیار کیا و سدا کا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچا مانا اس کی تصدیق کی فسن یسرو للسرا تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے وہ اما مم باخلا وسطنا اور لیکن جس نے بخل کیا کنجوسی کی اور بے پرواہ ہوا وہ قزبہ بالحسنہ اور اس نے سب سے اچھی بات کو جٹلا دیا تو ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے وما یغنی عنہ اذا اور اسے اس کا مال کفایت نہیں کرے گا کام نہیں آئے گا جب وہ گرے گا یعنی جہنم میں ان علینا للہدا یقیناً ہمارے ذمے ہے ہدایت لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور یقیناً ہمارے ہی لیے ہے آخرت اور دنیا یعنی ہمارے اختیار میں ہے نَارًا سو میں تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈراتا ہوں جو شعلے مارنے والی بھڑکنے والی ہے لا إِلَّا الْأَشْقَى اس میں نہیں داخل ہوگا مگر سخت بدبخت آدمی الذي كذب وتولى وہ کہ جس نے جٹلایا اور اعراض کیا منہ مو موڑا وسيجنبها الاتقى اور ان قریب اس سے وہ پرہیزگار آدمی دور رکھا جائے گا الذي يؤتي ماله يتزكى جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے وما لاحد عنده من نعمه تجزى حالانکہ اس کے ہاں جی، جی، سارے جوان نے تجزا اور کسی ایک کے لیے اس کے ہاں کوئی نعمت کوئی احسان نہیں کہ جس کا وہ بدلہ دیا جائے البتغاء وجه ربه الاعلى مگر صرف اپنے بلند رب کا چہرہ چاہنے کے لیے طلب کرنے کے لیے والا صوف یروا اور قریب وہ راضی ہو جائے گا